تعرض الفتن على القلب كالحسير عودا عودا فأي قلب أسربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب, وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تطير على قلبين أبيض مثل الفطاء لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض والأسود مربادا كالكوز مجهسيا تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انہیں ہر قسم کے سیکھنے سے بچانے کے لیے ایک پیغام ایک ہدایت ایک روشنی بھیجی جس کے مطابق عمل انسان کو ہر بڑے فتنے سے اور ہر چھوٹے فتنے سے نجات دلا کر مسائل و ابتدا اور آزمائش سے نکال کر رب کی راہ پر سیدھے طریقے سے گامزن رکھتا ہے اور پھر رب تک پہنچاتا ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے یہ آخری پیغام دے کر اس دنیا والوں کو ہدایت کے لیے اس دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا جنہوں نے امت کی رہنمائی کے لیے ہر بڑے سے بڑے فتنے کو اور چھوٹے سے چھوٹے فتنے کو واضح طریقے سے بیان کر دیا جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اور آیت نا دن کی کہا اکمل لکم دین اکم دین کو آج میں نے مکمل کر دیا یعنی ہر وہ چیز ہر وہ راستہ ہر وہ برائی جس کی بنیاد پہ ایک انسان یا ایک شخص بھٹک سکتا تھا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا اب ہدایت کی بھی ایک راہ ہے اور گمراہی کی بھی ایک راہ ہے اور اللہ نے بسارت بھی دی اور بصیرت بھی دی اب جو شخص اس آخری پیغام پر عمل کرے گا اللہ رب العالمین کی طرف جائے گا جنت کو پائے گا اور جس نے اس سے روگردانی گردانی کی پھر اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی محظم اور عزیز بھائیوں اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ فتنہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک جو شہوات میں داخل ہوتا ہے اور شہرت کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کی بات کو مانے یا پیٹ کے لیے کچھ کرے ایک آدمی اگر غلط کام دل کی وجہ سے کرتا ہے اس کو بھی شہوت کہتے ہیں دل کی اجتماع کہتے ہیں اور پیٹ کی وجہ سے اگر کچھ کہتا ہے وہ بھی شہرت میں داخل ہوتا ہے ایک فتنا اس کے اندر داخل ہوتا ہے آدمی اگر فتنے کی راہ پر لگتا ہے تو یا تو دل کی وجہ سے یا پھر شک کی وجہ سے جس کو شریعت نے صبح بھی کہا ہے اور شک بھی کہا ان دو وجوہات کی بنیاد پر ایک آدمی رائے ہدایت میں بھٹکتا ہے کتنے کی راہ پر لگتا ہے اور اس سے پہلے میں نے الحمدللہ بیان کیا کہ جو صبح کا جو سہمت کا کتنا ہے اس کے اندر کتنے کتنے آتے ہیں اور اس کے نجات کی کیا رائے ہے آج ان شاء اللہ صبح اور شک کا جو کتنا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فتنا صرف اور صرف وہی ہوتا ہے تو صرف کا ہوتا ہے یا اپنے غلط گنی کا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی اقسام مختلف احادیث میں گنائی ہے فتنہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی مال کی محبت میں اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل نہ کرے یہ بھی اس کے لیے فتنا ہے اور فتنا یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اولاد کی محبت میں دین کو چھوڑے اللہ رب العالمین کو چھوڑے اور اولاد کی وجہ سے دنیا داری میں لگ جائے یہ بھی اس کے لیے فتنا ہے ماں کی محبت اولاد کی محبت اور بعد میں ان کے دل اس قدر سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں گناہ کی محبت جاتی ہے یہ محبت بھی انسان کے لیے ایک فتنا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایسے دل پہ دیکھتا ہے جو دل اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کر کر حقیر رودا فتنے کیسے آتے کہا تم نے چٹائی دیکھی ہوگی لکڑی کی ایک ایک لکڑی کو یا اس کے پنکے کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چٹائی تیار ہوتی ہے کہا اسی طرح سے دل پر فتنہ آ مرمر کے اس پتھر کی طرح ہوتے جو سنگی میں اپنی مثال نہیں رکھتا پھر ایسے دل کو کوئی بھی جتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اللہ نے اس کو حیات کیا اور جب دل ہو جاتا اب اس پیالے کی مانند ہوتا ہے جو پیالہ پیارا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں رہ پاتی ہے جب چیز تو گر جاتی ہے ایسے دل میں ہدایت نہیں داخل ہوتی ہے اور اگر ہدایت کی کوئی بات آتی ہے تو سنتے چھوڑ دیتے عمل نہیں کرتے تو سن کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمارا نہیں کسی دوسرے آفیسے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وقت کا بہ فتنا ایسے فتنے سے بچے اس کا خوف کرو لا تو خاص کا کہ تم میں سے صرف ان لوگوں وہ فتنہ نہیں پہنچے گا جس نے ظلم کیا جس نے گناہ کیا فتنہ ان لوگوں کو بھی آتا ہے جو اللہ کی راہ پر ہوتے ہیں لیکن جب ان کے پاس فتنہ آتا ہے تو اس فتنے سے بچنے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے احسان کے مطابق عمل کرتے ہیں گمراہی میں نہیں جاتے فتنے سے حفاظت کسی کو نہیں ہے فتنہ ہر کسی پر آئے گا لیکن فتنے سے بچے گا وہ جس نے اللہ رب العالمین کی راہوں پر چلنا سیکھا ہے جس نے اللہ کے احکام پر عمل کرنا سیکھا ہے محترم بھائیوں شک اور صبح یہ پیداوار ہے جہارت کی بے علمی کی اور لا علمی کی ایک آدمی شک میں سب پڑتا ہے جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مسلمان اس لیے نہیں بنایا تو وہ جاری رہے کا پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معروف نہیں ہے ایمان سے پہلے علم کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے ایمان وہ ہونا چاہیے جو ایمان فتنے میں نہیں لگے اگر اس ایمان پہ فتنا آئے تو ایمان اتنا قوی ہو کہ فتنا خوف سے الگ ہو جائے صبح اور کا فتنا ان میں سات فتنے داخل ہوتے ہیں انشاءاللہ شاء کے ساتھ ساتوں فتنے اور ان سے نجات کی رائے مختصر طور پر بتلاؤں گا نمبر ایک بلت کا فتنہ دین میں شرک کے بعد جو سب سے عظیم فتنہ ہو سکتا ہے وہ بدت کا فتنہ ہے اور اس کی سنگینی خطوط کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جمعہ خطبہ جب بھی دیا اسی بات پر دیا کہ سب سے بری چیز اس دین کے اندر جو ہو سکتی ہے وہ نئی چیز کرانا رہا کتنا سنگین معاملہ ہے دین میں کوئی نئی چیز لانا تو کی اصل ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کو پوچھے عبادت کرے تو صرف اپنی رب کے بنائے ہوئے طریقے پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پر بات کرے اس دین میں نہ کسی معلو کی بات چلے گی نہ کسی عالم کی بات چلے گی نہ کوئی امام جس کی بات اس قابل ہو کہ اس کی بات کو دین بنایا جائے اس لائق نہیں ہے کوئی امام اللہ نے ایک کو دین کا احتیاط سونپا تھا اس کے بعد وہی کا آنا بھی بند ہو گیا اور یہ اختیار بھی ختم ہو گیا کہاں تھا آتا تم رسول کا حضور یہ رسول جو رہے ہیں سب کو دے رہے اس سے منع کرتے ہو اس سے بات آ رہے ہو انہیں کو اختیار ہے میں ان کی کو ہارا یہ تب تک نہیں بولتے جب تک رب کی مرضی نہیں ہوتی تب تک ان کی زبان نہیں ہوتی ہم کو اختیار دیتے ہیں کہ دین بنا رہا ہم عمل کرتے ہیں اگر ہے کوئی ایسا جس نے اللہ سے یہ طرف دی ہے کہ اس کی بات دین ہوگی اس کی بات نجات کا سبب ہوگی اگر کوئی ہے ایسا جس نے اللہ سے ایسا لیا ہے تو ہم بتاؤ ہم اس کی بات کو دین بناتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کس بنیاد پر تم نے کسی عالم کو کسی امام کو کسی شخص کو اس قابل سمجھا کہ اللہ کے بنائے ہوئے دین نے اس کی بات کو اضافہ کر کے پھر اس پر عمل کیا جب ایسا نہیں ہو سکتا پھر کیوں تم نے ایسا کیا کہ اپنے اثر کے مطابق دین بنایا اور اپنے دین پر عمل کر کے لوگوں کو مجبور کیا تو اس پر عمل کرو اس دنیا میں اگر کسی نے صحیح طریقے سے دین کی حفاظت کی ہے تو یقیناً وہ ہماری زماعت ہے جس نے یہ نعرہ لگایا کہ اس دین میں اور کسی کی بات نہیں چلے گی یا تو اللہ کی چلے گی یا اس کے رسول کی چلے گی ہر کسی کی بات دین نہیں ہوتی ہے یا تو رب کی بات یا اس کے رسول کی بات دین ہوگی اور کسی تیسرے کی بات نہیں یہ سب سے عظیم کتنا ہے جس فتنے میں منکرین حدیث کو دعوت دی کہ انکار حدیث کرے جس فتنے میں متشرقین کو دعوت دی کہ آئے اور اس فیلڈ میں نقص اور ایپ نکالے جس نے مشہدین کو دعوت دی کہ اس فیلڈ میں انحاف بھی شامل کرے اور اسی فتنے نے انکار نبوت کا ایک دروازہ بھی کھولا تو پھر ایک جماعت پیدا ہوئی جس نے اللہ کے رسول کو آخری ہونے سے انکار کر دیا یہی کتنا اس فتنے کو سنجیدی کے ساتھ لیجیے اور اچھے سے سمجھیے انشاءاللہ اللہ اللہ نے حیات کی تو پھر اس فتنے پر بیان ہوگا اس فتنے نجات کے لیے صرف ایک طریقے سے کہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ دین وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس کے علاوہ کوئی دین نہیں اللہ کے قریب ہونا ہے وہی طریقہ اللہ کے قریب کر سکتا ہے جو طریقہ نبی کے زمانے میں تھا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو اللہ تک پہنچائے جنت اسی طریقے سے حاصل ہوگی جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور اس کے بعد چلے گئے اس کے بعد کوئی نیا طریقہ نہیں آئے گا جو جنت تک پہنچائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا تھا کہا من احدث فی امرنا بنا ہارا ماں نہیں سنی کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز لائی جو اس کا حصہ نہیں تو وہ چیز مضبوط ہے رد کر دی جائے گی مقبول نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کیا وہ چیز نہیں پہنچے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا کافی امرینا ہارا ہمارے اس دین میں لفظ اس ہمارے اس دین میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ وہ دین ہے جو نبی کے زمانے میں تھا اس کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا اس دین میں جو آج موجود ہے وہ دین نہیں جس کو لوگ کہیں کہ یہ بھی اسلام ہے اس پہ عمل کرو نہیں یہ اسلام ہے تو نبی کے زمانے میں یہ اسلام تھا کہ نہیں تھا یہ ہمیں دیکھو دین وہی مقبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور کوئی نہیں ہمارے اس دین میں جس نے ایجاد کیا کوئی نئی چیز لائی وہ عمل مقبول نہیں ہے مقبول ہے نجات صرف اور صرف اللہ کا اس کے رسول کی اطاعت میں نجات صرف اور صرف اس دین کو ماننے میں ہے جو دین نبی رسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ورنہ اس کے علاوہ ہلاکت ہے اور کچھ نہیں دوسرا کتنا جو جہالت کی وجہ سے نکلتا ہے اختراق اور میں یہاں پر تنبیہ کر دوں کہ لوگ جب اختلاف اور اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ان کے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین میں غفلت برتتے ہوئے مزاحمت کرتے ہوئے اپنے عقیدے پہ دست بزار ہو کر لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں کی توحید میں توہین کریں اور پھر ہم اتحاد کریں ہم نے کہا ایسا اتحاد ہمیں مطلوب نہیں ہے پوری دنیا ایسا اتحاد کر سکتی ہے لیکن الحمدللہ ہم یہ اتحاد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اللہ کی توحید کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالنے کا ذمہ نہیں لیا لوگوں نے اتحاد کیا ان کو بھی بلایا جنہوں نے ہماری ماں کو تالیا دی ان کو بھی بلایا جنہوں نے ابو بکر عمر کو گاڑیاں دی ان کو بھی اور کیوں کیونکہ اتحاد الفاظ نہیں ہے اور نہیں ہے باتیں نہیں ہے حروف نہیں ہے جمع کر دیا جائے تو جمع ہو جائے زیادہ اندر ان کو لایا اتحاد عقل کی بنیاد پہ آتا اتحاد الفاظ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا اس روشنی کو حاصل کیا جب علم آ گیا جان لیا کہ اختلاف کتنی بری چیز ہے تب اختلاف کیا اور وجہ کیا تھا معلوم ہے سبق دوسرے کو تکبر کی نگاہ سے دیکھنا دوسرے سے حسد کرنا حقیر سمجھنا اس کو ہم نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا یہ یہودیوں کی صفت پہ ہم نے اپنے اندر پیدا کی اختلاف کے بہت سارے اسباب ہیں میں چند ایک سبب کو بیان کروں گا جیسا کہ میں نے پہلے کہا جج جہانت اختلاف کا بنیادی سبب ہے ایک آدمی معذور سمجھا جائے گا اگر جاہل ہے تو اختلاف کرتا ہے معذور ہے علم نہیں ہے لیکن جب ایک علم والا شخص اختلاف کرے تو افسوس ہوتا ہے کہ معلوم ہے کہ اللہ نے اختلاف کو بہت سنگین جرم کہا ہے پھر کیسے اختلاف کرتا ہے آئیے میں بتاتا اسی کیوں اختلاف کرتے ہیں جب دل میں تکبر داخل ہو جاتا ہے دوسرے کو حقیق سمجھنے علم انسان کو توازو سکھلاتا ہے بعض لوگوں کو علم نے تکبر سکھلایا وہ علم ان کے لیے علم نافے میں علم دار اور علم آنے کے بعد اختلاف کا دوسرا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیمی کی حدیث ہے علامہ علمانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے کہا مالک بان جا آن ارسی راہی حضیرت غنم بے اکثر رہما من خب المر المال والشرف لدينه کہ نکا کو سمجھو سات سمجھ میں آ جائے گی کہاں کو بھوکا لے لیا ہے اور ایک بکری کی جما بکری کی جماعت ہے ریور ہے اس کا کوئی چرو نہیں ہے جب وہ بھوکے بھیڑیے اس ریور میں جائیں گے تو کیا حال کریں گے بکری کا ہم سب جانتے ہیں بکری کا کیا حال ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو انسان کے دین کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہے جتنی زیادہ خطرناک یہ دو ڈیریے ہیں جتنے زیادہ خطرناک ایک مال کی حوث اس کے مطابق عمل بھی کیا اور لوگوں میں کتنا اور اختلاف بھی ڈالا کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے میرے بھائیوں یہ کس نے کیا جس کو اللہ نے علم سے نوازا تھا تیسرا کتنا جو جہالت کی وجہ سے اوسط اور صبح کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے کافیوں کا مومنوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر ایک جگہ مسلمانوں کو نظر زندہ کیا جائے گا کہ ہم اگر ہم کو کسی نے قتل کر دیا تو ہم کو جیل میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تم قتل کیوں ہوئے تمہارا جرم یہ ہے کہ تم قتل ہو گئے پوری دنیا ہم سے ٹوٹ پڑی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہماری تعداد بھی بہت ہے مساجد میں دیکھیے جمعہ کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے دولت ہے عزت ہے کرسیاں ہیں باوجود اس کے اللہ رب العالمین نے ہمیں غریب کیا کیا انکو سکم اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے کیوں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سو کے اعوذ باللہ نبی انکوش کہ پانچ باتیں ہیں میں اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ اس کو دیکھو یا پھر اس بات کو سن کر اپنے دل کا اندازہ لگائے اپنے دل کو ٹٹولے نبی نے کہا کہ جب تم سود کا کاروبار کرنے لگو گے جب تم دین سے دور ذلت کو مسلط کر دے گا اور جب تک نہیں ذلت سے تم کو نجات دے گا جب تک کہ تم اللہ رب العالمین کے دین کی طرف نہیں لوٹو گے میں نے کہا دل کو نہ کرو معاملہ کرے ایک روپیہ سود کا کمائے لوگوں نے یہ کیا لوگوں نے وہ کام کیا جو ستر مال سے جمع کرنے کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے اور پھر معاشرے میں لوگوں کے سامنے اپنی شکل کو خوبصورت بنا کر داری لگا کر ہم ٹوپی لگا کر لوگوں کے سامنے آ رہا اپنے آپ کو معذین میں شمار کیا اللہ رب العالمین کے دیکھنے کی جگہ یہ نہیں یہ ہے یہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے اور اللہ وہ کرتا ہے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے لوگوں نے کیا اتنا غلط کام کیا اور پھر اس کے بعد کی کہ اللہ تو ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کرتا اگر ابھی کو بیماریاں مجھے مصیبت مجھے کو کیوں نہیں دے گا اللہ مصیبتیں ہم نے کتنا غلط کام کیا یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا میرے بھائیوں فتنے کے اور بہت سارے اقسام ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ نے مہلت دی تو پھر آپ کے سامنے اس کو رکھا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان فتنوں سے بچا کر ہدایت کی راہ پر گامزن کرے آمین بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیه من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رعوف الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ان شاء اللہ مختصر وقت میں اس فتنے سے نجات کے لیے چند ایک اسباب بتاؤں گا چند ایک راہیں سب سے پہلے ہم مؤمن ایمان والے رب کی ردانیت کا کلمہ پڑھنے والے اس بات پر کامل طریقے سے یقین رکھتے ہیں وکیل کل ایام مداوی بھی روحا بین الناس کہ آج آئے ہو کل پھر چلے جاؤ گے دور پڑتا ہے یہ وقت کی بات ہے کہ اللہ ہمیشہ کسی قوم کو ایک ہی حالت میں نہیں رکھتا آج تم کو اللہ رب العالمین نے دنیا پر حکومت کرنے کی مہلت دی ہے کل آئے گا کہ وہ کل ہمارا ہوگا اور کل آئے گا کہ اس دنیا پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پسند لہرائے گا وہ دن دور نہیں ہے اور دوسری بات کفار جتنے بھی غالب ہو جائیں اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے ولا تین ولا ورا تم غم کس بات کا کر رہے ہو خوف کس بات کا ہے تمہیں مضبوط کرو ایمان کو صحیح کرو عقیدہ درست کرو اللہ رب العالمین تمہیں غالب کرے گا تم اس دین یہ دن غم نہ ہونے کی خوشخبری دیتا ہمیں غم کس بات کا ہمیں غم کس بات کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے کبھی کہا چند راہل ندی نامر او منتو محاور والے سنو وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا ایمان کو مضبوط کیا عقیدہ توحید کو درست کیا اور صرف نیک عمل بھی کیا لائق تخلیف نہ ممکن زمین میں اگر خلافت ہوگی تو ایسے مومنوں کی ہوگی جنہوں نے اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا نہ غم کی بات ہے نہ خوف کی بات ہے بات ہے قدم آگے بڑھانے کی ہمارے اندر جو ان کو ختم کرنے کی بات ہے صرف عمل کے میدان میں آنے کی لیکن سوال یہ ہے کہ قدم بڑھائے گا تو کون اور پہلا قدم ہوگا کس کا انتظار ہے کہ کون اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے کون اللہ رب العالمین کی راہ پر جاتا ہے کون اللہ کی توحید کو درست کرتا ہے آئیے ہم آج کے اس مبارک دن میں وہ بہترین اور بابرکت کام کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے کرتے ہیں اللہ نے کہا ان اللہ ملائی نبی یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں